کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں اور تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرو